اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ حیوانات کی تصویر جائز ہے جبکہ علماء اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر تصویر جو روح بازی ہو پا انسان کی ہو یا حیوانات کی حرام ہے احادیث میں بڑی کثرت سے اس کا ثبوت ملتا ہے یہ تصاویر کا دعویٰ ان کا یہ بھی نور الافاق کے ہی حوالے سے ہے مثلاً سے مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے جے رجل الدب نے عباسن رضی اللہ عنہما فقال انی اصور هذه سورة فافتنی فيها فقال له ادن منی ثم اعادها فدنا منه فوزع يده على رأسی فقال انبئوك مما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل سورة نفسا فيعذبه في جهنم وقال ان كنت لابد فائدا فاصنع الشجر وما لا روح فيه مشکات صفحہ نمبر تین سو پچاسی صحیح مسلم یعنی ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں یہ تصویریں بناتا ہوں مجھے آپ اس کے بارے میں فتویٰ دیں تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ اور پھر دوبارہ اور قریب آنے کے لیے فرمایا یہاں تک کہ وہ اتنا قریب ہو گیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا کہ میں تمہیں وہ بات بتلاتا ہوں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا اور اس نے جتنی تصویریں بنائی ہر ایک کے مقابلے میں ایک شخص مجسم بنایا جائے گا جو اس کو جہنم میں عذاب دے گا اور فرمایا کہ تمہارا اس کے سوا گزارا ہی نہیں تو درختوں اور ایسی چیزوں کی تصویر بنا دیا کرو جس میں روح نہیں عن قتادة قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما حتى سئل فقال سمعت محمد صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كذف يوم القيامة أيا فخفيها الروح وليس بنافخ صحیح بخاری جن نمبر دس صفحہ تین سو تیئیس حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص دنیا میں کوئی تصویر یعنی جاندار کی تصویر بنائے گا تو قیامت میں اس کو حکم دیا جائے گا کہ اس میں روح ڈال دے اور وہ ہرگز اس میں روح نہیں ڈال سکے گا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه سورة يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم سيب خاري ما فرح البارج النمر دس فتين سولة حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو تصاویر بناتے ہیں قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جو صورت تم نے پیدا کی ہے اس میں روح بھی ڈالو جمہور امت کا اجماع ہے اور ام اربع سب ہی کا یہ فتویٰ ہے کہ جاندار کی تصویر بنانا جائز ہی نہیں علامہ نبی رحم اللہ شار مسلم فرماتے ہیں قال اصحابنا وغیرہ من العلماء تصوير سورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يستهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مزاهات لخلق الله تعالى إلى آخره نووي شرح مسلم جن نمبر دو صفحة 199 اور کہتے ہیں کہ تصویر کی مکمل وضاحت کے لیے مفتی شفیع صاحب رحم اللہ کا رسالہ تصویر کے شرعی احکام مفید رہے گا کہتے ہیں ہمارے حضرات اور دوسرے علماء نے فرمایا کہ جاندار کی تصویر بنانا سخت آرام ہے اور وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اس لیے کہ اس پر ایسی واعید شدید وارد ہوئی ہے جو سب احادیث میں مذکور ہے اور اس میں برابر ہے کہ ایسی تصاویر بنائے جو عادت اور پامال کی جاتی ہو یا کسی ایسی چیز کی تصویر بنائے جو حرام ہو اس لیے کہ یا اور کسی چیز کی تصویر بنائے جس کا بنانا حرام ہو اس لیے کہ وہ اللہ تعالی کی صفت خلق کی نقل اتارتا ہے اچھا آگے چلیں یا بس کریں بس